حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلو میں کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر ظلم والجبروت والکبریاء کبریا اللہ سب سے بڑا ہے وہ بادشاہی عظیم الشان قوت بے انتہا بزرگی اور عظمت کا مالک ہے پھر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ تلاوت فرمائی پھر رکوع فرمایا آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام کے برابر تھا آپ نے رکوع میں بار بار پڑھا سبحان سبحان ربی العظیم ربی العظیم اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد فرمایا لرب الحمد لرب الحمد میرے رب کے لیے ہی سب تعریفیں ہیں میرے رب کے لیے ہی سب تعریفیں ہیں اور آپ اپنے سجدے میں پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اور آپ دو سجدوں کے درمیان پڑھتے رہے رب اغفر لے رب اغفر لے اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اے میرے رب مجھے معاف فرما دے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھیالیس